بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة متفق عليه صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت سید نابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل فرمودہ آپ کے سامنے پڑی اس روایت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرمایا یہ دعا دراصل ہمارے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب و غریب تعلیم ہے یہ بات تو اکثر بیان ہوتی رہتی ہے اللہ نے بندوں کے ذمے دو قسم کے حقوق مقرر فرمائے ہیں ایک حقوق اللہ کہلاتے ہیں دوسرے حقوق العباد کہلاتے ہیں حقوق اللہ وہ احکام جن کا اللہ سے واسطہ ہے کسی بندے کا اس میں حق ضائع نہیں ہوتا اس میں اگر کوئی نقصان ہو جائے بندہ اللہ سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے حقوق العباد جس میں کسی بندے کا بھی ساتھ نقصان ہوتا ہے اس کی اس کے مال کا جان کا عزت کا کسی بھی چیز کا نقصان ہو تو اس میں اللہ کی بھی نافرمانی ہوتی ساتھ ساتھ بندے کا بھی حق ضائع ہوتا اس کے بارے میں یہ اصول ذکر فرمایا گیا صرف اللہ سے معافی مانگنا اس کے معافی کے لیے کافی نہیں ہوگا بندے کا حق ادا کرنا یا اس سے معافی مانگنا ضروری ہے انسانی زندگی میں بشری زندگی میں بس اوقات ایسی چھوٹی چھوٹی لغزشیں بندوں کے حق میں ہو جاتی ہیں اگر وہ اس کے نام اعمال میں جمع رہیں تو آخرت میں بربادی کا ذریعہ بن جائے ہمیں سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی اس کے ذریعے سے وہ جو چھوٹی چھوٹی حق تلفیاں بندے کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی نامعلوم کسی کو کوئی ستایا کسی کو دکھ پہنچا کسی کو ادا پہنچ گئی کسی کا کوئی ایسا مسئلہ کسی کو لانت کر دی کسی کو ملامت کی اس کے بارے میں اگر یہ بندہ اپنے دعا میں اس کو شامل کرے تو اللہ تعالیٰ ان تمام ایسی جو باتیں جس کو پتہ بھی نہیں ہوتی اس کے نام اعمال سے مٹا کر صاحب حق کو اپنی طرف سے اللہ ادا فرما کر اس کو راضی کر ایسا نہیں ہوگا کہ صاحب حق جس کا حق ضائع ہوا ہے وہ بغیر حق لیے تو وہ معاملہ ٹلے گا ہی نہیں ہاں یہ ہوگا اللہ کی طرف سے نظر کرم وہاں بندے کی طرف سے خود ادا فرما دیں گے اور اس کو خوش کر دیں گے جب وہ خوش ہوگا گویا اس کا حق ادا ہو گیا یہ اللہ کا کرم ہے جس پر ہمیں یہ دیکھیے کیسی دعا آپ نے تعلیم فرمائی دعا کے کلمات ہے اللہ ان تخص میرے اللہ میں نے آپ کے پاس ایک وعدہ کیا ہوا ہے لن تخلفنی وہ ایسا وعدہ ہے آپ سے ایک وعدہ لیا ہوا آپ اس وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں فرماتے وہ یہ کہ بندہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بچا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے بہت ساری ایسی چیزیں آگے فرما فعن نما انا بشر سو میں تو ایک بشر ہوں بشری تقاضے سے کبھی کوئی ایسی چوک ہو گئی یہ جتنی بھی باتیں ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ عالمین تھے آپ سے کبھی اس کا تصور نہیں ہوتا آپ نے اپنے عز اور انکسار کی وجہ سے اپنی طرف منسوخ فرما دیا دراصل ہمارے لیے اس میں تعلیم میں تو بشر ہوں فعی المؤمنین آ کسی بھی مومن کو اگر میں نے تکلیف پہنچائی ہو شتم ہو میں نے اس کو گالی دی ہو لن ہو میں نے اس کو لانت ملامت کی ہو جلت تو میں نے اس کو مارا ہو جیسے ہاتھ سے مار دینا پٹائی کی ہو فج اللہ لہو اے اللہ میرے اس ایزا کو اس لانت ملامت کو اس مارنے کو اس تکلیف پہنچانے کو اس کے لیے نماز بنا دیجئے زکوٰۃ بنا دیجئے ایسی عبادت بنا دیجئے جس کی برکت سے آپ ان کو اپنا قرب نصیب فرما دیں دیکھیے گویا یہ دعا کی ہے اللہ جس جس کا بھی میں نے حق ضائع کیا مار کی صورت میں زبان کی کسی بے احتیاطی کی صورت میں لامن ملامت کی صورت میں اے اللہ ان چیزوں کو اس کے نام اعمال میں نماز زکوٰۃ حج عبادت یہ چیزیں بنا کر جمع فرما دیں اور ان کو میری طرف سے یہ پتہ چلا کہ جب بندہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے خاص طور پہ یہ ہماری دعاؤں میں یہ چیز شامل رہنی چاہیے یہ ہم ابھی اس دعا کے مفہوم سے پتہ چلا ہم عربی کے الفاظ نہ بھی یاد ہوں کوئی مذائقے کی بات نہیں لیکن ہم ہاتھ اٹھا کر اپنے معمولات میں یہ شامل کر لیں یا اللہ بہت سارے ایسے صاحب حق ہوں گے جن کے حقوق کا مجھے بھی علم نہیں رہا آپ کو خبر ہے کون کون قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں تو اے اللہ میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی صاحب حق ہیں آپ ان کے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور میری طرف سے اے اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرما کر ان کو راضی کر دیجئے میرا معاملہ کل قیامت کے دن صاف کر دیجیے یہ حدیث شریف کی دعا ہے جس سے ہمیں یہ تعلیم ملی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد والا علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهل وافعل بنا كما انت اهل کا اہل و اہل المغفرہ یا اللہ جو کچھ رمضان کے باقی حصہ رہ گیا ہے اللہ اس کی پوری پوری انوارات اس کی برکتیں اس کی رحمتیں ہمیں نصیب فرما یا رب کریم آپ نے جو کچھ ذوق و شوق مسجد میں حاضری جیسے رمضان میں نصیب فرمائی اے اللہ رمضان کے بعد ہمارے رشتے کو اپنے گھر کے ساتھ اپنی ذات عالی کے ساتھ اور زیادہ قوی اور مضبوط فرما دے وصلی اللہ تعالی محمد اجمعین